رمضان المبارک کی تشریف آوری پر المہ علََ نََن ولامان وسلامت ولاسلام ولافیۃ ودفاع و والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن اللهم المسلم علام وسلم لنا وسلم منا حتى يخرج رمضان وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا یا اللہ اس رمضان کو ہم پر امن ایمان سلامتی اسلام اور بہت ساری عافیت بیماریوں سے نجات نماز روزہ اور تلاوت قرآن پر مدد کے ساتھ داخل فرمائیے یا اللہ ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھیے اور رمضان کو ہمارے لیے اور اس کو ہم سے صحیح سالم اس طرح لے لیجئے کہ جب رمضان جائے تو آپ ہمیں معاف فرما چکے ہوں اور ہم پر رحمت اتار چکے ہوں اور ہم سے درگزر فرما چکے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان کے وقت یہ دعا فرماتے تھے